سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے پیچھے رہتے تھے یعنی وہ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا تجھے کون سی چیز ایسا کرنے پر آمادہ کرتی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب تم اس نماز کی موافقت کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ پڑھ لیتا ہوں لیکن جب تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو میں وقت پر نماز ادا کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں حدیث نمبر چوبیس سو چھیاسی مصنط احمد